ہیشام کے ایک اور شاگرد عیسا نے ہیشام کی اسی صنعت سے ابن ڈمیر کی روایت یعنی چھ سو باسٹھ کے مطابق روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ سو چونسٹھ